ابو بردا نے حضرت ابو موسا کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشعری لوگ جب جہاد میں رسد کی کمی کا شکار ہو جائیں یا مدینے میں ان کے اہل و عیال کا کھانا کم پڑ جائے تو ان کے پاس جو کچھ بچا ہو اسے کپڑے میں اکٹھا کر لیتے ہیں پھر ایک ہی برتن سے اس کو آپس میں برابر تقسیم کر لیتے ہیں وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں یعنی وہ میرے قریب ہیں اور میں ان سے قربت رکھتا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 6408